موجودہ حالات میں کیا سبق دیتا جیسے امام حسین نے کیا ہے ویسے حکمرانوں کے ساتھ آپ کر دیں سبق کا جہاں تک تعلق ہے جس پہ آپ کو قدرت ہے سمجھ گئے امام حسین رضی اللہ عنہ نے تو اس لیے جنگ کی کہ وہ شرابی تھا محرمات کے نکاح کو جائز قرار دیتا تھا اور بہت سی باتیں جو سارے حکمران حکمرانوں میں پائی جاتی ہے ہمارے یہاں تو گھر گھر محلے محلے میں ہے اگر آپ دیکھیں تو سبق تو اس سے یہی ملتا کہ آپ بھی امام حسین کی طرح جرت کا مظاہرہ کریں پہلی کیا بات آپ نے پوچھی